ہم اس سے پہلے اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے جو بڑا محسن بہت مہربان ہے